تو ان کے آمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اللہ کا دستور جو اس کے بندوہے میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے